حضرت عبداللہ بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غسل کس چیز سے لازم آتا ہے اور وہ پانی جو پانی کے بعد نکلتا ہے یعنی پیشاب کے بعد اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا یہ مزی ہوتی ہے اور ہر نر کی مزی نکلتی ہے تو اسے اپنی شرمگاہ اور خصیتین کو دھو لیا کر اور وضو کر لیا کر جیسے کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو گیارہ